جن کی ذات ہدایت کا نور من کفہو بحر الہمم وہ جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا یہ مبالغہ نہیں جتنا مبالغہ کرنا ہے کرو حضور کی تعریف کرنی ہے کرو بس دو چیزیں مت کرنا اللہ نہ کہنا اللہ کا بیٹا نہ کہنا باقی حضور کی تعریف میں جتنا کہہ سکتے ہو کہہ حضور امام زر عابدین فرماتے ہیں ہم لوگ یہاں آتے ہیں روتے ہیں خواجہ کے دربار میں دیوانے روتے ہیں تڑپتے ہوئے کہتے ہیں یا خواجہ مدینے کی یاد ستا رہی ہے مدینے جانا بہت روتے ہیں رونے والے کسی سے دیکھا نہیں جاتا جن کے نصیبوں میں یہ چیز نہیں ہے ان سے دیکھا نہیں جاتا تو بولتے ہیں خواجہ کے پاس آئے ہو جاؤ نا لگاؤ نا ویزا ٹکٹ کٹواؤ نا جاؤ چلے جاؤ یہاں کیوں روتے ہو یہ وہی جانے جو روتے ہو دنیا کی محبت جو حق ہے کیا جانے سرکار کے دیوانے کیوں عشق بہاتے امام العابدین بھی تو مدینے سے دور تھے اسیر کربلا تھے قافلہ پریشانی میں تھا عزیز و اقربا شہید ہو چکے تھے مدینے سے دور ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے جگر جو ہے وہ آپ کے عشق کی تلوار سے زخمی ہو چکی ہمارے دل زخمی ہو چکے ہیں ہجر مصطفیٰ کی تلوار سے اور پھر کہتے ہیں دوبار لأہل آل بلدت فیہ النبی المحتشم خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو رہ رہے ہیں میرے معبوب کے دربار میں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چھا چاند چیر دیا چھپے بھوپے کھلے کو پھیری لیا گئے بھوپے دل کو حسر کیا جتا بھوتا ماں تمہارے لیے جنم چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھمن میں بھنہل سزائے میں ہن پہ ایسے میں نن یہ امن و اما تمہارے لیے یہ امن و اما تمہارے لیے وہ پیز دیئے یہ جھوٹے کیے کہ نام دیئے سمانہ جیئے جہانے دیئے تمہارے سیے سکھنے پنا تمہاری بڑا پکلا لٹ برا نصیب میں بنا تمہارے لیے تو سیکھتی تو سیکھ میں تفصیل میں تشریر میں غر اہد میں شامل ہے زبان ذکرک کی اسی آیائے توصیف کی توصیف میں تفصیل میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں ہر ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان رباحا لب حسان رماحا و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار بسیری رغم عرفی و جامی مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ جنت رسول ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جلد ہم کس کے کے کو ہم رسول حضرت سو قدرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نعرہ ہے قدرت رسول اللہ کی جب تک ہمارے آقا شفاعت کبرہ کا دروازہ نہ کھولیں گے اس وقت وقت شفاعت کوئی کرے گا ہی نہیں اس وقت تک جنت کا در کھلے گا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام شفاعت کبرا پھر باقی انبیاء کریں گے مرسلین کریں گے صدیقین کریں گے شہداء کریں گے اولیاء کریں گے ہمارے غوث اعظم کریں گے ہمارے خواجہ غریب نواز کریں گے ان کے کرم سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے ادھر ادھر بھی ہو جائیں گے نا تو خواجہ پگارے گیا اور ادھر مت جا ادھر صحیح نا تو جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کچھ نہیں ایسوں کے لیے سید نے فرمایا کہ وہ جگنم میں گیا جو ان سے مستغنی مستغنی ہونا بے پرواہ ہونا جو حضور سے بے پرواہ وہ کہاں گیا وہ میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی قرآن مجید اٹھا کے پڑھو قرآن مجید میں آپ کو محبوب کی نعت ملے گی پورا قرآن محبوب کی نعت ہے دسا کی میں مصطفیٰ دی کٹی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کبھی یاسین کبھی طاہا کہیں یا ایوہ المزمل کہیں یا ایوہ المددر کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہیں وللآخرت خیر لکا من الہولا کہیں ورفعنا لکا ذکرہ پراندا گئے حضور خود ہے مت حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ